جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر